کثرت روایت حدیث کے اعتبار سے حات المؤمنین کی ترتیب نمبر ایک صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں ان میں متفق علیہ روایتیں ایک سو چوہتر ہیں ان کے علاوہ بخاری میں چون حدیثیں ہیں اور مسلم میں نو حدیثیں ہیں امام احمد نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں ان سے دو ہزار سے زائد حدیثیں روایت کی ہیں نمبر دو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ ان کی روایتوں کی تعداد ایک سو ستاسی ہے ان میں سے متفق علیہ روایتیں تیرہ ہے بخاری میں تین روایتیں ہیں اور مسلم میں تیرہ روایتیں ہیں نمبر تین سیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہا علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ ان سے متفق علیہ سات روایتیں مروی ہیں بخاری نے ان کے علاوہ ایک حدیث روایت کی ہے اور مسلم نے پانچ حدیثیں روایت کی ہے ان کی روایتوں کی مجموعی تعداد تیرہ ہے محقق شیخ عرفان عشاء نے لکھا ہے ان کی روایتیں اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ امام احمد نے ان سے روایت کی ہے ان کی مسند کی ابتدا حدیث چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاون جلد نمبر دس سے ہوتی ہے اور انتہا چھبیس ہزار نو سو اکیس جلد نمبر دس پر ہوتی ہے صحابت روات میں لکھا ہے کہ ان سے چھہتر حدیثیں مروی ہے اور اس کتاب کے محقق نے حاشیے میں کہالی کی بات ان کی کتاب اعلام النساء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا مطالع الانوار میں ہے کہ بنت نے سطح حدیثیں روایت کی ہے الکمال فی معرفت رجال میں ہے کہ انہوں نے چھیالیس حدیثیں روایت کی ہے دار قطب الظاہریہ کے شعبہ محفوظات میں اندراج نمبر بتیس کے مجموعے میں ہے کہ انہوں نے انیاسی حدیثیں روایت کی ہے نمبر چار ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما میں ہے کہ انہوں نے پینسٹھ حدیثیں روایت کی ہے ابن الجوزی نے فہوم اہل الاسر میں یہی تعداد بتائی ہے یہی تعداد علامہ زہبی نے بھی بیان کی ہے ان کی مسند میں پینسٹھ حدیثیں ہیں دو روایتیں متفق علیہ ہیں اور ان کے علاوہ ایک روایت مسلم نے نقل کی ہے نمبر پانچ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن حضم نے اسماء صحابت روات میں لکھا ہے کہ ان سے ساٹھ حدیثیں مروی ہے ابن جوزی نے بھی تلقیح و میں اہل یہی تعداد بتائی ہے علامہ زہبی نے کہا ہے بقی ابن مخلق کی کتاب میں حفصہ کی مسند میں ساٹھ حدیثیں ہیں چار حدیثیں علیہ اور امام مسلم نے ان کے علاوہ الگ سے چھ حدیثیں نقل کی ہے شیخ عرفان عشاء نے لکھا ہے امام احمد نے مسند میں ان سے چوالیس حدیثیں نقل کی ہے ابتدا چھبیس ہزار چار سو اڑتالیس سے ہوتی ہے اور انتہا چھبیس ہزار پانچ سو انتیس پر ہوتی ہے نمبر رضی اللہ تعالی عنہ ابن حضم اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے گیارہ حدیثیں مروی ہیں شیخ عرفان عشاء نے لکھا ہے مسند امام احمد میں ان کی مسند حدیث نمبر چھبیس ہزار آٹھ سو تیرہ سے شروع ہوتی ہے اور ستائیس ہزار چار سو تریاسی سے لے کر ستائیس ہزار چار سو چھیاسی پر ختم ہوتی ہے ترمیزی حدیث نمبر اکیس سو ستاسی ابن ابی شیبہ حدیث نمبر انیس ہزار اکسٹھ ابن حبان آٹھ سو ستائیس بائی سنن کبرا ترانوے اور دس بغوی شرح سنہ چار ہزار دو سو ایک وغیرہ نے ان کی روایتیں نقل کی ہے امام مالک نے میں بارہ سو اڑسٹھ اور نسائی پینتیس سو نے بھی ان سے روایت کی ہے نمبر سات بنت بن ابن اختب رضی اللہ عنہا ابن حضم ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے دس حدیثیں مروی ہیں علامہ زہبی نے لکھا ہے ان سے دس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک متفق علیہ ہے بخاری میں ان کی حدیث نمبر دو ہزار پینتیس ہے اور مسلم میں دو ہزار ایک سو پچہتر ہے امام احمد نے چھبیس ہزار نو سو ستائیس سے چھبیس ہزار نو سو انتیس تک ان کی روایتیں نقل کی ہے نمبر آٹھ جوائریہ بنت حارس ابن ابو زرار رضی اللہ عنہ ابن حزم اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے سات حدیثیں مروی ہیں یہی تعداد علامہ زہبی نے بھی بیان کی ہے وہ کہتے ہیں ان کی سات حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک بخاری میں ہے اور دو مسلم میں شیخ عرفان عشاء نے یہ اضافہ کیا ہے مستد احمد میں ان کی حدیثیں چھبیس ہزار آٹھ سو سترہ سے شروع ہوتی ہے اور چھبیس ہزار آٹھ سو بیس پر ختم ہوتی ہے اس میں مذکورہ بالا حدیثوں کے علاوہ دوسری حدیثیں ہیں نمبر نو بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ابن حضم اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان سے پانچ حدیثیں مروی ہیں بخاری میں ان کی حدیث نمبر 6686 6749 ہے اور مسلم میں حدیث نمبر 1457 ہے مسند امام احمد میں حدیث نمبر 27488 27487 27489 ہے نسائی میں حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاسی ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلت اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنما سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے ان تفصیلات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول کی نشر و اشاعت میں ازواج متحرات کی کوششوں کو بیان کیا جائے